تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ و جانو جہار کہ جنگ جمع سنشیا نیا چند نند ارشت چندن چرخ میرا سان ہے عرش کی اپنی عل گئے چرخ میرا سان گے جانے میرا مبی گے مائیں تیرا مکان ہے

کل ساری اے ہست کل چھوٹا سا اتر دان ہے سلانے سلام جل سلے نا سلے نام بابا سجدے کو دل ہے بے تارا پیشے جیسے گورو بابا سجدے کو دل ہے بے بی روکیے سر کو روکیے ہاں, ہاں، روکیے سر کو روکیے ہاں، رو کیے ہے سلے آلہ ہمر دل بڑی سلے آلہ سلے آمر دل کو شاداب حال شاداب کچھ نام شاب آل شاب کچھ نہ کل باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے سلے آلہ نبی نا سلے آلہ محمد پڑھیے سلے آلہ نبی آباد سلے آیا ندی را سلے آیا عرش سے ساد ارش سے سر پاد عرش سے تازہ چھیڑ فرش پہ ترپا گھومنا کان جی گھر لگائیے کان جی گھر لگائیے تیری داس سان گئے سلے ہے کہاں تجھ سا ساخی کون ان سا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جان دل یہ تیرا گمان ہے سلے آیا نبی اللہ سلے آیا محمد مصطفیٰ کا ہو گیا اس کے لیے امان ہے صلی اللہ نبی صلی اللہ محمد میں بولا سہرے پاتا ہوں میں بھولا گے پیارے پاپا میں بھولا گے ہاں دولہ میں جیوائیے آج چلیے تو کل چلیے سلیہ سلیہ گے کر بولو گلیوں میں گھوم گھوم کر کر مدینہ آنکھوں میں ہم لگائیں گے تو نبی سنائیں گے آج نہیں تو کل تحری سلے آیا نبی سلے آیا چلتا ہے کو ہو در کا کام جس کو ہو در کا کام ناز نا اٹھائے کیوں سلے آیا نبی نا پڑے سلے آبی نا سلے سلے شتی

سر تو جا چکے دل کو کیوں سلے آیا نبی نا سلے آیا کے سامنے مانگی گئے دعا آپ تر کے ہاتھوں میں حشر تک رہے بولو ہاتھوں میں ہنس لگے بولو ہاتھوں میں حشر تک رہے ہس رنگے پرت سلے کو سر پہ کر ملے نالے فقط صلی پاپت نبینا صلی سلے نبینا صلی سلامیہ نبینا صلی سال ہو میری نظر کے سامنے میری نظر کے سامنے گنبد ہو ہرا پپت سلے آیا نبی سلے آیا نبی سلے آیا ہم جان دے باقی سے ان کے جان دے اور تب نون کیسے رنگ میں تب نون کیسے گرم میں پت سلے گا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے گٹی دی جاتی ہے گٹی سمجھتے یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شہد چلایا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اچھے انسان کے ساتھ مٹی دی جائے اچھے انسان کے تھرو کہ جب وہ اچھا انسان مٹی دے گا تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اس بچے میں انشاءاللہ شاء اللہ سکے تو کسی سید صاحب جو ہوں ان سے بھی دلائی جائے اللہ کے بلیوں سے دلائی جائے تاکہ بچوں پر اثرات اس کے پڑے الحمد للہ سنیوں کو امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی محبت جو ہے وہ گٹی میں پلائی گئی ہے اور جو دوسرے ہیں جو کبھی اچارے مشکل میں مصطفیٰ کرتے ہیں تو کبھی یہ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں تو ان کی گفٹی میں کیا ہے سنیے انکار علم مصطفیٰ گھٹی میں تیرے پڑا نجدی تیرا ٹھیکانا کیا نجدی تیرا ٹھیکانا کٹی پتنگ برتن سلے اللہ نبی سلے اللہ نسمی کیے یہ جائے گا میلا دے موستا پایا میں تو کیے ہی جاؤں گا میلا دے موستا پایا ہر کس کو کبھی نہ چھیڑنا سن لو اس کو کبھی نہ چھیڑنا سنی بڑا دبن گے سلے آیا دینا سلے آیا محمد نسمی کو تار کی طرف لے چلے جب ملائی کا نسمی کو سو نار جب آتا کر گے یہ چھوڑ دو میرے آتا کہیں گے یہ چھوڑ دو یہ تو میرا بلند آتا کر گے یہ چھوڑ دو میرے آتا کہیں گے یہ چھوڑ دو میرے آتا کہیں گے یہ چھوڑ دو بولو آتا کہیں